نمائش اور حقیقت کا فرق جس وقت ایک کانفرنس میں قوانین جنگ وضع کیے جا رہے تھے یورپ کے اہل سیاست پر نمائشی تہذیب کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوموں کے حقیقی جنگی رجحانات اور ملانات اور ان کی جنگی عادات کو نظر انداز کر کے کچھ اس قسم کے قوانین بنا لیے جو دیکھنے میں تو نہایت مہذب نہایت شاندار اور حد درجہ انسانیت پرور تھے مگر فی الواقع ان کے فوجی گروہ ان کی پابندی کرنے کے لیے ہرگز راضی نہ تھے جرمنی کے فوجی نمائندے مارشل بی برسٹائن نے کانفرنس کی ابتدا ہی میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ جو بین الملی قانون ہم بنانا چاہتے ہیں اسے صرف انہی دفعات پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی تعمیل جنگی نقطہ نظر سے مخصوص احوال میں بھی ممکن ہو لیکن اس وقت اس تنبی کی پرواہ نہیں کی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہیگ کانفرنس کے چار سال بعد پہلی مرتبہ جب ترابلس اور بلقان کی لڑائیوں میں ان قوانین کی عملی تنفیذ کا موقع آیا تو ان کی اعلانیہ خلاف ورزی کی گئی اور اس کے سال بھر بعد جنگ عظیم کے سیلاب نے تو یک لخت تمام بند توڑ کر رکھ دیے یہ حال دیکھ کر یورپ کے اہل سیاست اور علماء قانون کو عقل آئی اور انہوں نے تسلیم کرنا شروع کیا کہ جنگ کو خیالی قوانین اور نمائشی ضوابط سے محدود کرنے کی کوشش قطن بے سود ہے اس کے بعد سے ان لوگوں نے جس قسم کے خیالات ظاہر کرنے شروع کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب علماء قانون کا ملان کس طرف ہے ایک جرمن عالم میکس ہوبر لکھتا ہے مستقبل میں بین الملی قانون کے فن کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ تمام خیالی اور مبہم قوانین سے میدان کو صاف کر کے یقینی حدود قائم کرے بین الملی قانون کی فوری اور وسیع ترقی کی خواہش اور امید سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ وہ ناتمامی اور غیر یقینیت سے مطمئن ہو جائے اس کو سختی کے ساتھ ان تمام ظاہر فریبیوں کو مٹا دینا چاہیے جنہیں ڈپلومیسی نے محض رائے عام کی تسکین خاطر کے لیے بین الملی قانون کی ترقی کا بے مینی تلسم بنا کر کھڑا کر دیا تھا پروفیسر نیپولڈ تو اس ناکامی سے یہاں تک متاثر ہوا ہے کہ قانون جنگ کو بین الملی قانون کی حدود سے کلیتاً خارج کر دینے کا مشورہ دیتا ہے بلکہ اسے تو یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ جنگ فی الواقع قانون سے کوئی تعلق رکھتی ہے یا اس کو قانون سے محدود اور مقید کرنا درست ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے بین الملی قانون مسئلہ جنگ سے تعرض کرنے میں اب تک اپنی اصل حد سے بہت تجاوز کرتا رہا ہے جنگ کو قانونی حیثیت سے تعبیر کرنے کی کوشش میں اسے یہ نظریہ قائم کرنا پڑا کہ جنگ ایک قانونی ادارہ ہے اور اس نظری بحث میں وہ اکثر اوقات حقائق کی حدود سے بہت دور نکل گیا ان آئیڈیالوجسٹ نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ قانون کبھی جنگ پر حاوی نہیں ہو سکتا اور نہ تمام حیثیت سے اس کو ضبط میں لایا جا سکتا ہے اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ جنگ فی نفس ہی قانون کی نقیز ہے لڑائی میں قانونی ملحوظات نہیں بلکہ جنگی ضروریات انسان کے لیے محرک عمل ہوا کرتی ہیں اور یہ ایک واقعہ ہے کہ جنگ کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے بلکہ قوت سے کام نکالنے کی کوشش ہے وہ ایک کشمکش ہے قوت کا استعمال ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ بجبر اپنا دعویٰ منوانے کے لیے لڑی جاتی ہے خود امدادی کا فعل ہے فن حرب میں جنگ کی یہی تعریف کی گئی ہے اور اسی تعریف پر بین الملی قانون کو بھی قناعت کرنی چاہیے اس تعریف سے اگر قطع نظر کر بھی لیا جائے تو اب یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جنگ بحیثیت مجموعی قانون کی حد سے خارج ہے اگرچہ اس کو مختلف صورتوں سے ضابطے میں لانے کی کوششیں کی گئیں اور ایک جدید قانون جنگ مدون بھی کر لیا گیا مگر اصل واقعہ جوں کا تو رہا ایک اور ماہر قانون لکھتا ہے قانون طبیعت جنگ سے اس قدر بے لگاؤ ہے کہ جو بین الملی قانون جنگ حالت جنگ میں سلطنتوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے اس کی نوعیت محض بے ضابطہ این آرکیل ہے بین الملی قانون جنگ اپنی عین فطرت کے لحاظ سے صرف ایک قرار داد باہمی کی کوشش ہے اور رہے گا اسی رائے سے میکس ہوبر نے بھی اتفاق کیا ہے وہ کہتا ہے جنگ عظیم سے پہلے ہی اس خیال نے جڑ پکڑنی شروع کر دی تھی کہ جنگ عہد وحشت کے باقیات میں سے ہے اور قوانین جنگ کی غیر معمولی ترقی ایک قسم کی ڈھٹ بندی اور شعبدہ گری سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہم کو حقیقت جنگ کے بارے میں دھوکہ دیتی ہے اور سیاست کے اس بنیادی مسئلے سے غافل کر دیتی ہے کہ ہمیں یا تو پرامن قانونی حالت قائم رکھنی چاہیے یا جبر اور زور کی غیر قانونی حالت میں مبتلا ہو جانا چاہیے ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے جنگ کو ایک قانونی ادارہ سمجھ کر اس کی کارروائیوں کو ایک عدالت کے مقدمے کی طرح ضابطے میں لانے کا تخیل بین الملی قانون کی خطا ہے جو روم اور قنون وسطی کے تخیلات میں سے ہے یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جو یورپ میں بین الملی قانون کے مسلم ماہر ہیں ان کو اپنے مایا ناز قوانین جنگ کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یقیناً اذیت ہوتی ہوگی مگر جب مغرب کی پہلی بین الملی جنگ نے ہی یہ ثابت کر دیا کہ اتنی محنتوں سے انہوں نے قانون جنگ کا جو عالیشان قصر تعمیر کیا ہے وہ مکڑی کے جالے اور پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ ناپائیدار ہے تو انہیں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں بین الملی قانون کے اس شعبہ جنگ کی ناپائیداری پورے بین الملی قانون ہی کا اعتبار نہ کھو دے اس لیے انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ جنگ کو کسی ضابطہ اور قانون کے تحت لانا سرے سے ممکن ہی نہیں ہے جنگ اور قانون میں ایک فطری تناقض ہے جنگ قانون کی عین طبیعت کے خلاف ہے اور جنگ کا اصلی قانون وہ نہیں ہے جو ہیگ اور جنوا میں مرتب کیا گیا ہے بلکہ وہ ہے جسے میدان جنگ میں توپیں اور سنگینیں مدون کرتی ہیں یہ ہے اس قانون جنگ کی حقیقت جسے بیسویں صدی کا مہذب قانون کہا جاتا ہے